السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا ایک بات بتائی کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو تو یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے یا حدیث پاک ہے میں مطلب اس کو غور سے نہیں سن سکا پلیز جی، یاد تار رہی ہے حدیث پاک ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے عقل کے مطابق کلام کرو